وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضرالة وكل مرالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں آج خطبے کا موضوع ہے اسماء حسنہ میں سے اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں میں سے ایک نام باسک ہے سن داؤد وغیرہ کی روایت نبی علیہ شام نے ساتھ نمایا اے لوگو ان اللہ والخالق خالق و و اے لوگو ان اللہ خالق اللہ رب العالمین خالق ہے اللہ ہی تعالی رازق ہے وہی قابض ہے اور وہی باسط ہے قابض اور باسط یہ اللہ تعالیٰ کے دو ناموں میں سے دو صفاتی نام ہیں دونوں بڑے بامانہ ہیں قابض کے معنی آتا ہے تنگ کر دینا روک لینا گھٹا دینا کم کر دینا اور باشت کے معنی آتا ہے کشادہ کر دینا پھیلا دینا دین دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر دی رسک میں اللہ تعالیٰ کاروبار کو بڑھا دے اس کو کہا جاتا ہے بس رب العالمین نے قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس میں فرمایا لہو السماوات ولد زمین اور آسمان کی چاہی اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے یاد کا دم شاہ بس اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق بہا دیتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے وایا کو دل اور جسے چاہتا ہے اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے یہ رزق میں خیر و برکت کاروبار کا چلنا رزق میں کمی اور ہٹاؤ کاروبار کا بند ہو جانا یا ڈاؤن ہو جانا یہ سب اللہ رب العالمین کا معاملہ ہوتا ہے نبی علیہ سامنے ساتھ میں ترمیدی حدیث ہے لوگوں وہی خاصد ہے وہی راقی ہے تمہارے مارکیٹ میں تمہارے کاروبار اور تمہارے بزنس اور دنیا کے روزی روٹی کے لیے تم نے اسباب مہیا اختیار کیا ہے وہی اللہ تعالیٰ اس کو اوپر لے جانے والا ہے اور وہی اس کو گھٹا دینے والا ہے ہم تمام ساتھیوں کو اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے رب العالمیشا بناتے ہیں اولم کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ رب العالمین ہی جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رسک کشادہ کر دیتا ہے یعنی اور جسے چاہتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا رسک تنگ کر دیتا ہے اسی لیے ہمارا کام ہے اللہ رب العالمین سے رسک مانگنا اور حلال طریقے سے کوشش کرنا یہ ہمارا اپنا کام ہے لیکن رزق کا معاملہ جہاں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے یہ دوسری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے رزق کے کشادہ زیادتی رزق میں خیر و برکن اور رزق میں نقصان اور تنگ تنگی اور ہٹانے کے کچھ اسباب متعین کیے ہیں ہمارا اور آپ کا کام ہے محنت کے ساتھ ساتھ جد جہد اور کوشش کے ساتھ ساتھ ان اسباب کا اپنانا ان میں سب سے بڑا سبب جو انسان کے لیے رزق کا کہ کشادے کا ذریعہ بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تقوا اختیار کرے رب العالمین قرآن فرماتے ہیں ولو چاہیں لفتنا کا من السماء والارض اگر یہ شہر کے باشندے ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ تقوا اختیار کر لیں تو اللہ فرماتے ہیں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض میرا اگر ایمان والے ایمان کے ساتھ ساتھ عقید توحید کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنے اندر تقوا پیدا کر لے تو اللہ فرماتے اللہ فتح علیہم برکات من السماء والارض یقیناً ضرور بھی ضرور ہم آسمان اور زمین سے ان کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس لیے نبی علیہ السلام نے ساتھ سمایا من احبا من احبا فی رد ہی عمر ہی اگر تم میں سے کوئی انسان یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رشت میں خوب کشادگی ادا کریں اس کے رزق خیر و برکت سے نوازیں عام کے اللہ تعالیٰ بنا دے من احب منکم ایوب ویون لہو فی عظل ہی اگر تم میں سے کوئی انسان چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو اور زندگی بھی اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ خیر برکت کی زندگی عطا کرے تو آپ نے ساتھ ہمارا ربا اسے چاہیے کہ اپنی رب سے ڈرے لیکن سوال یہ ہے ڈرنا کس کو کہتے ہیں تکو اللہ کیا ہے میرے بھائیو تکوا تکو اللہ یہ نہیں ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بڑا ڈر ہے میں اللہ تعالیٰ کا بڑا خوف کرتا ہوں یہ تو انسان کی زبان ہے ہر انسان ایسا تکوا اختیار کرتا ہے اس لیے تکوا کا معنی کیا گیا وہ رو اندر حل کو ارے ہند برکات من السماء والارض میرے بھائیو تکلا کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے کی فرما برداری کرے اور برائیوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے اسی لیے کہا جاتا ہے تقوا یہ ہے ہی اللہ بے سر فل اے لوگوں وہ تقو یہ ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری کرے اور فرما برداری دو طرح کی اللہ کے احکام اور عامی عوامر کو بجانا کر اور گناہوں اور برائیوں کو ترق کر کے انسان اللہ رب العالمین کے احتیاط فرما بداری کرے اسی چیز کا نام ہے میرے بھائی یہ تخوا انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے برائیاں نہیں چھوڑ رہا ہے سال گزر جائیں رمضان کے بعد اگلے رمضان تک نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں اس کے لیے متقی بنا ہوا ہے میرے بھائیوں ورا آمن تخنا الاطی میرا شما اے اللہ تعالی سے تقوا آدھوں جہاں ہمارے اندر تقوا آ گیا اللہ کے ڈر سے اللہ کی خوشنودی کے لیے اور و شواب کی نیت سے اللہ کے غذب سے بچنے کے لیے اب اللہ اللہ کی فرما بداری کریں اور گناہوں اور برائیوں کو ترک کر دیں یہی سب سے بڑا تقوا ہے اسی لیے رب العالمین نے ساتھ ہمارا تک اللہ یا اللہ مخرجہ وہ اردو کو مینا ہے تو لا رہا الله جو انسان اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کے ڈر سے فرما برداری کرتا ہے اللہ کے ڈر سے گناہ اور برائیوں سے اپنے آپ کو بتاتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کو تیر اس کے لیے ہم اس کے آنے والی تمام مصیبتوں میں سے اللہ مخرجہ ساری مصیبت سے نکلنے کی راہ اللہ تعالیٰ مہیا کر دیتے ہیں وہ سکھ ہو مین ہے سولہ رہتا اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا انتظام ایسے علاقے سے کر دیتا ہے کہ انسان وہاں سوچ بھی نہیں سکتا یہ تقوا کی برکت ہے اگر ہم چاہتے ہی ہمارے رزق میں برکت ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو کشادہ کرے تو سب سے پہلا سبق ہے دوستو ایمان کے بعد تخوا یہ تعویلوں سے گندوں سے اور طرح طرح کے جھوٹے بدائش سے نہیں اللہ رب العالمین قابض ہے وہی باسط ہے رزق بند کرنے والا وہی ہے اور رزق کا کھولنے والا وہی ہے کائنات میں کسی پیر کو فقیر کو جنتر منتر والوں کو کوئی اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے کہ کسی کا رزق بند کرے یا کسی کا رزق اللہ نے بند کر دیا ہے تو انہیں یہ سب پیشہ ور لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں تمہارے رزق کی بندش ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد مناتے ہیں انہوں نے پاپ کیا ہے میں من سے کا اللہ جس کے لیے رزق کا رحمت کا برکت کا اولاد کا دروازہ کھول دے من سے کا کوئی کائنات کے سارے لوگ مل کر کے اس کے رشتے کے دروازے کو بند نہیں کر سکتے نمبر دو میرے بھائی اور یہاں چیزوں جا کر تخوا کا ایک بڑا حصہ تخوا کا ایک بڑا حصہ ہاں، یہ بھی ہے کہ انسان سے بنا ہو انسان سے برائی ہو شیطان نافرمانی کرائے تو تخواہ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کرے استغفار کرے اسی لیے رب العالمین نے ساتھ میں ان لکھ اذا مسهم میں نے شیتانت کروں متقی وہ ہیں تکوا والے وہ ہیں اگر ان کا نفس ہمارا یا شیطان ان سے کوئی گناہ کام کرا دے تو پورا احساس ہوتا ہے توبہ بار استفار کرتے ہیں اسی لیے جب یہ راس نے ساتھ فرمایا اے مسلم ان اللہ ہے اے دلیل لیے مسیح انہار لوگوں ہے اللہ تعالی راحت کو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے رکھتے ہیں کیوں نہار تاکہ دن کا گنہ دھار اگر اس سے گناہوں یاد اے خاص رات پیدا ہوا اور تو اللہ کی توبہ قبول کر کے اس کے گناہوں کی نفرت کر دے آپ آگے رشاط نماتے ہیں وہ تو زیادہ ہوں بن نہار اللہ تعالیٰ میرے اللہ کے بندو اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں کو توبہ کا رحمت کا مفرت کا بخش تھا کا تھا اپنی نظا خوش کا ہاں دن میں پھیلاتا ہے شاید کی رات کا گنہگار رات کو گنہگار گنا کر رہا تھا برائی کر رہا تھا اس کو احساس نہیں ہوا دن میں اگر احساس ہوا ہے تو چلو ہم دن میں رات کے گنہگار کی مفرت کر دیتے ہیں یہ اللہ اللہ رسول نے تقوا کے علامت اور نشانی بیان کی نمبر دو رسک میں کچھ بس اللہ کیسے ہمیں برکتوں سے نماز یا یہ ستر کرے میں یہ ساغ دے اس دوسری چیز ہے میرے بھائیوں درواز دہین اللہ اکبر باپ آپ کی فرما برداری کرنا آج انسان جس گھر میں دیکھو ماں باپ کی شکایت کہیں بیٹی سننے کے لیے تیار نہیں کہیں بیٹا بات سننے کے لیے تیار نہیں باپ کپڑا سیاح پریشان ہے کیوں بیٹا سو گیا پچیس مرتبہ اٹھاتا ہے بیٹے اٹھو نماز پڑھو منا پڑھو لیکن بیٹا کھولتا ہی نہیں کتنا بڑا کتنا بڑا گزب اللہ کا پر اللہ اللہ کی نا فرمانی اور باپ کی نافرمانی باپ سر پر کھڑا ماں سر پر کھڑی بیٹے اٹھو اذان ہو گئی نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو مسجد جاؤ لیکن نہ بیٹی کی آگ کھلتی ہے اور نہ بیٹے کی آگ کھلتی ہے دونوں دونوں برابر یہ کرتے کہ میرا باپ یا میری ماں مجھے جگا رہی ہے ذرا سوچو باپ کا مکان ماں کا مکان اور فرما برگاری کا مکان چند تم فرمایا اگر تم نماز نسل پڑھ رہے ہو ماں باپ نے پکارا تو نماز توڑ دو اور ماں باپ کی پاس سنو یہاں سے تیز بھی نہیں یہ تو خطرے کیا ہے موبائل ایسے کیوں میں مشغول ہے مشغول ہے ماں ناراض ہو باپ ناراض ہو غصہ کرے لیکن اس کی نگاہ موبائل سے چلنے والی نہیں ہے میرے بھائیوں یہ ساری بہت ساری طور پر ماں باپ کی نافرمانی کی دیتی ہے اور تم کہتے ہو یہ مصیبت یہ مصیبت ساری مصیبت تو اس کی وجہ سے آئی ہے اللہ حضرت سور فرماتے ہیں میں اچھا شر رہوں ایوب شد رہو کی رسک ہی تم سے اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کے رسک میں اس کے کاروبار میں اللہ تجارت میں آمدنی میں اللہ برکت دے تو فل یہ بردی اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن جائے ماں باپ کی فرما برداری جنت میں جانے کا سبب گناہوں کی نفرت کا سبب اللہ کی رضا کا سبق جنت کے اور دنیا میں اللہ کا فرما برداری کا ایک بہت بڑا ذریعہ رشک میں کشادگی بتائی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے ان اعمال کو اپنانے کے توفیق نصیب کرے جن اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے رشک میں ہمارے کاروبار میں ہمارے آمدنی میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں کو لہٰذا اپنے دم بھی وہاں سے ہوئی رہی الحمد للہ وقف ولاباد نظیر مصطفیٰ اما آباد نے میں کشادگی اور برکت یشتر کا نہیں صاف اللہ باسک ہیں لیکن اللہ کی صفت کو حاصل کرنے کے لیے تیسری چیز جو بہت ضروری ہے جس کے ذریعے اللہ آمدنی میں برکت کاروبار میں برکت اضافہ یہ ساری چیزیں کرتا ہے میرے بھائی اور تیسری چیز یہ ہے سلے رحمی کرنا رشتے ناطے بھائی بہن چچا ماموں خالانی پاس پاسپورٹ رشتے دار چاہے دور کا ہو یا کبھی کا سلے رحمی کرنا سلے رحمی کرنا سلے رحمی رشتے میں برکت کا سبب اللہ تعالیٰ پاشت بن جاتا ہے سلے رہی انسان کے زندگی کے میں برکت کا سبب اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سر رہو ایم سر رہو فی رزق ہی وہ یو سال رہو فی اثر ہی اگر تم کے اس کو ہے اللہ اس کے رشتے میں برکت دے برکتوں کا دروازہ کھول دے اور اس کے زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دے پھل رسل رحمہ تو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ سلے نہیں بھی کرے نبی امام بخاری رحم تم جانے ارشاد سے نقل کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کرتے ہیں کہ اللہ سن کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ان الرحمتا ان الرحمتا لا تنزل ولا تولی فیہم قاتل حمین جس خاندان میں اور جس گھر گھر کے اندر رہنی رحمی ناطے میں بگاڑ پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس خاندان سے اپنی رحمتوں کر اور برکتوں کو اٹھا لیا کرتا ہے پورے خاندان کے لوگوں کو اللہ رحمت محروم کر دیتا ہے کیوں اس خاندان کے اندر ایک منہوس انسان ہے جو رشتے داری میں تیل خوری کے ذریعے گالی گلوچ کے ذریعے بد کے ذریعے بد اخلاقی کے ذریعے اپنی خیالت کے ذریعے رشتے ناطے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتے رہنی سے بچائے نمبر چار میرے بھائیوں رشک نہیں برکت اللہ رب العالمین رحمتوں کا برکتوں کا ہمارے اوپر دروازہ کب کھولتے ہیں چوتھا سبب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انفاق کی سبھی رسول جائے اللہ نے ساتھ کمایا بڑی طویل حدیث ہے بڑی عجیب سے حدیث اللہ کے رسول ساتھ کماتے ہیں میں سوتو یہ دئی ہے یہ سوتو یہ یشوئی ہے تبارک بتانا ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اپنے ہاتھوں کو رحمت کے برکت کے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور اعلان کیا کرتا ہے میں یوک رہو رئی راجو ملو ورو میں یو کرے دو رئی اللہ بس اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو میرے راستی میں میرے غریب بندوں کی مدد کرے میرے مطلب پریشان حال بندوں کی اوپر اپنا مال خرچ کرے تو سن لے اس نے ایسے انسان کو اس نے ایسی ذات کو یعنی ہم کو اس نے کرتا کیا ہو کر آپ اللہ کے راستے میں غریب مشکل محتاج پریشان حال انسان کی مدد کریں اللہ فرماتا ہے تو نے اس کو دیا لیکن قرضہ میرے ذمہ سے دے رہا تو نے اس کو کیا میرا دیا ہوا مال میرا دیا ہوا رشک میری ہوئی برکت میرا دیا ہوا خزانہ تو نے اپنے سے نکال کر کے میرے فلا بندے کو دیا یہ نہ سمجھنا تو نے اس کو دیا آج اس کا ہے لیکن حقیقت میں ہم نے اس مدد کو اس احسان کو اس انصاف کو قرضہ بنا کر کے قرضے کی ادائیگی میں نے اپنے اوپر لے کر کی پھر اللہ فرماتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا دنیا کا قرضہ لینے والا فراڈ کو کر سکتا ہے سکتا ہے بھر سکتا ہے چھپ سکتا ہے دینے کا انکار کر سکتا ہے لیکن رب تو نے قرضہ کیا رب کے خزانے میں کبھی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے اور نہ ظلم کرنے والا ہے بلکہ تو نے ایک دیا ہم دینے لے کر سات سات سو کر دیں گے اس کا بدلا اللہ تعالیٰ کے راہ میں ایسے کرنا اس بھائی اللہ عطبر اللہ ہم سب کمل کے توفیق سے فرمائے آخری چیز بہت ساری چیزیں آخری پانچویں چیز میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے برکت حاصل کرو اس کا طریقہ کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کیوں رزا کر دل کو اللہ سات پہن لے ہی لوگ سات میں پرفارم وہ لوگ تمہارے رسک کا انتظام باہر کس حقیقت نہیں ہوتا وہ رس تمہارے رسک خوش تمہارے رسک کا انتظام حقیقت میں آسمان پر والے کے ہاتھ ہوتا ہے وہاں دے انسانوں نہر بھنگو تمہارے رزق کا انتظار اور تمہارے رزق کی آمد زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے ہوتی ہے بوشیہ میں بات بدون اسی لیے اللہ تعالیٰ شوبھا مانگنی چاہیے اللہ ہمیں رزق حلال نصیب فرما لیکن ہم حرام نوکری چاہیں گے آم تنخواہ اچھی ملے گی تو دوستوں طرح اللہ تعالیٰ نوکری مل جائے گی اللہ رسول اسکول میں خبردار اور اس کے ہلار اللہ کا خطر ہے اور یہ اللہ کا خطر ہمیشہ حلال طریقے سے حاصل کرو حرام طریقے سے کبھی اس کے حلال اللہ کا فضل حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے اس کے حلال ڈھونڈو دو اور سے دعا مانگو خاص طور سے خاص طور سے رات کے وقت ڈاکٹر فرماتے ہیں آخری رات کے بارہ بجے آئی رات کے بعد اور جتنی خصوص ہے رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے شہر کا اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر پکارتے ہیں ہر مستر بہت پر ساری سوئی ہوئی ہے کوئی پی کر کے کوئی یہاں کو ہمیں لے کر کے کوئی حرام کاریاں کر کے اور کتنے لوگ حرام کاریوں میں مبتلا اللہ فرماتی کوئی میرا نیک بندہ ایسا ہے جو رشک کا پریشان ہو اور رات کی تنہائی میں اگر مس ہلد اگر رات کی تنہائی میں ہم سے رزق مانگ رہا ہے تو میں اس کا رزق دینے کے لیے آج تمہاری دنیا پر آیا ہوا میں اس کی رزق کے رزق کا انتظام کرتا ہوں ہر میں سب ہے رات کے وقت رسک مانگنے والا ہم سے میں سنا دنیا پر آیا ہوں تاکہ میں اس کے رسک کا انتظار کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کرنے کی تو فکر سے فرمائے آخری میں ایک دعا ہے رشتے میں جس کو بڑی کثرت سے مادہ کرتے ہیں وہ دعا ہم پڑھ کے سناتے ہیں آپ حضرات اس کو یاد کریں اور چھوٹے بڑے مرد عورت بچے سب کو چاہیے کہ دعا مانگا کریں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابھی مشہور کتاب الادب المفرد میں گھر کرتے ہیں اللہ سن نے فرمایا فرماتے اللہ مالک الحمد کلو اللہ مالک الحمد کلو اللہ ساری تعریف تیری لیے ہم کا مستحق تو آگے اللہ مالا کہاں پیدا لما بس اللہ جس کے رزق کا دروازہ کھول دیا ساتوں زمین اور آسمان کے لوگ مل کر کے اس کے رشتے کا دروازہ بند کرنا چاہیں بند نہیں کر سکتے یہ دعا ہے یاد پاس آگے کا بند اور جس سے ناراض ہو کر کے اس کے رشتے کا دروازہ بند کر دیا ہے کائنات کے لوگ مل کر کے اس کے دروازے کو رشتے کے دروازے کو کھول نہیں سکتے نہ دوسری چیز جس کی دعا ولا ہاتھ لیبر جس کے گناہ جس کے برائیوں کی وجہ سے اس کے دل کو سخت کیا اور گمراہی کے راستے پر ڈال دیا اب سارے لوگ مل کر کے کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا وڑا آپ علی من ہدئی اور جس کو آپ ہدایت دے چکے ہیں کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا نمبر تین وڑا موسی علی اللہ جس کو آپ دے دیں منع کر دیں محروم کر دے کوئی اس کو دے نہیں سکتا اور جس کو دے دیں اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا پھر اس کے بعد چوتھی چیز اللہ لا موقع والوں نے والوں بہت اگر کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دے تو سارے کائنات کے لوگ مل کر کے اسے رحمت کے قریب نہیں کر سکتے اور جس کو آپ اپنا دیں اپنے رحمت کے قریب کر دیں سارے لوگ مل کر کے اللہ اس کو آپ کے قریب سے ہٹا نہیں سکتے آخری چیز اللہ آ رہی نا یہ بارہ کا اللہ مدر کا ٹیکا وہ روا ٹیکا وہ پھر اللہ کے رسول ٹکا پھر اے اللہ اور سب بڑا کا اے اللہ اپنی برکتوں کا دروازہ ہمارے اوپر کھول دے نمبر دو وہ رحمتی کا اپنی رحمتوں سے مجھے نواز دے وہ وہی کا اللہ اپنے فضل و کرم سے ادا کر دے وہ رشک کا اور اللہ ہمارے لیے رشک حلال کا دروازہ کھول دے اس دعا کو پڑھے یاد کریں اور آپ کو سکھائیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر کے ہمارے لیے رشک کا دروازہ کھولے گا اہم ہمیں دو بیمار سے بھر پلی ادا فرما جو مقروض ہے قرض کو ادا کرا دیں جو پریشان ہاتھ ل تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے آدمی جو بھولے بھٹکے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما جو دین سے دور ہے دین کے قریب کر دے آدمی ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رہی سدانا اور ان کے آمان و انسان اور ان کے ساتھیوں کی عبادت فرما اللہ رب العالمین ان کے ان کو ہر بنا اور ہر مصیبت سے محبوب رکھ لے العالمین جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حضرت اللہ خصوصاً ہم سارے ساتھی دعا کرتے ہیں اللہ انہیں صحت اور آپ تشریف تصویر ان سے ان حضرات کے کام لے جس نے آپ کی رضا امت کی بھرا قوم اور وطن کی ایسی اور ہر ایسے کام سے روک لے جن میں آپ کی ناراضگی آپ کا غذب قوم اور وطن کا خسارا ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر اللہ العالمین اس طرح سے انہیں انہیں ان ان چیزوں میں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نواز دے اور ہر پریشانی سے اللہ اللہ رب العالمین انہیں دور کر دے الہ العالمین ہمارے مجاہدین جو حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کی مدد فرما اللہ مسلم الہ العالمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں تمام مسلم ملکوں کو امن و امان کا دہوارا بنا دے جہاں مسلمان اقلیت بھی ہیں اللہ ان کے جان ان کے مان ان کی عصمت و عصمت کی عبادت فرما اللہ مسلم والمسلمات عباد اللہ رحمت اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان